جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہیں جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو میرے سرکار ہے دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار پالی پہ دو جاگا کے جو شاکار ہے خالق پالی دو جاگا کے جو شاکار ہے دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو آج جھومو خوب جھومو شام رنگین ہے صبح کتنی ہنسی آج پردے سے باہر ہے پردہ نشی شام رنگین ہے صبح کتنی ہنسی آج پردے سے باہر ہے پردہ نشی چاند تاروں سے بڑھ کر ہے روشن جبی چاند تاروں سے بڑھ کر ہے روشن جبی کیا چمکتے ہوئے ان کے رخسار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوں میرے سرکار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو شم الفت کو بجھنے نہ دیں گے کبھی بز میں مدحت کو رکنے نہ دیں گے کبھی شم میں الفت کو بجھنے نہ دیں گے کبھی بز میں مدحت کو رکنے نہ دیں گے کبھی سبز پرچم کو جھکنے نہ دیں گے کبھی پر پرچم کو جھکنے نہ دے گے کبھی ان پہ جانے لوٹانے کو تیار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہیں جھومو جھومو آج جھومو اپنی گلیاں محلے سجاؤ سبھی ان کی آمد کے نغمے سناؤ سبھی اپنی گلیاں محلے سجاؤ سبھی ان کی آمد کے نغمے سنا سبھی ان کی راگوں میں پل کے بچھاؤ سبھی ان کی راگوں میں پل کے پیچھا سبھی مر ابا مر سرکار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو آج دامن کو پھیلاؤ ایسا ہی لو رحمت لوٹ لو برکتیں لوٹ لو آج دامن کو پھیلاؤ ایسا لو رحمت لوٹ لو برکتیں لوٹ لو ان سے جو مانگنا ہے تمہیں مانگ لو ان سے جو مانگنا ہے تمہیں مانگ فضل مولا سے سرکار مختار ہے جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہیں جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو جن کے ہوٹوں سے جھڑتے ہیں رحمت کے پھول بند زندگی کے سکھائے ہیں جس نے اصول جن کے ہونٹوں سے جھڑتے ہیں رحمت کے پھول بندگی کے سکھائے ہیں جس نے اصول آ گئے گئے او رسول آ گئے گئے جھومو جھومو آج جھومو جھومو خوب دیکھو آئے ہوئے میرے سرکار ہیں جھومو جھومو آج جھومو خوب جھومو آج جھومو جھومو خوب آج جھومو خوب جھومو